حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بن رضی اللہ اللہ عنہ نبی صلی علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ایک مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے روایت کرنے والے نے کہا یہ ایک تھا جو جاہلیت کے دور میں بنو دوس کی ملکیت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے ان کے ساتھ ان قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی انہوں نے مدینے کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی بیمار ہوا اور گھبرا گیا اس نے اپنے چوڑے پھل والے تیر لیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کاٹ ڈالے اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہا حتیٰ کہ وہ مر گیا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے تو فیل رضی اللہ عنہ نے عالم خواب میں اسے کہا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا اس نے اپنے نبی کی طرف میری ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا انہوں نے پوچھا میں تمہیں دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں اس نے کہا مجھ سے کہا گیا اپنا جو کچھ تم نے خود یہ خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے فیل رضی اللہ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو گیارہ